بزرگان محترم مجھے پتا چلا کہ فجر کے بعد قاری سہیل صاحب صلی اللہ علام قرآن کریم کی تفسیر بیان کرتے ہیں اب کا شان شام ہو ان کو اجر عظیم عطا فرمائے جزائے خیر عطا فرمائے امت کو اس وقت قرآن سے جوڑنے کی بہت ضرورت ہے انسان کی صلاح و فلاح انٹرنیٹ کی تعلیم میں نہیں ہے سینہ بسینہ تعلیمات سے میں نے رات بھی کہا وہاں پریسٹن میں کہ ابھی ہمارے سالانہ جلسے میں میں نے ہمارے جو طلبا فارغ ہوئے میں نے ان سے یہ کہا کہ یہ جو تمہیں صنعت دی گئی ہے یہ علم کی صنعت دی گئی ہے محبت مع اللہ کی صنعت نہیں دی گئی محبت مع اللہ کی صنعت تو سینہ بسینہ چلتی ہے اور اس کی بھی سند ہے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں بلدینہ آمن و اشد بل اللہ جو مومن ہوتے ہیں وہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہوتے ہیں ان کو غیروں سے اتنی محبت نہیں جتنی اللہ سے ہوتی اس کے بعد دوسری صنعت کی کری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے حضرت نے فرمایا لا یؤمن احدکم کم ہتھا حب الیہ وی ونہ والناس اجمعین تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ نبی کی محبت اپنے بیوی بچوں سے زیادہ نہ ہو جائے اس کے بعد صحابہ کا مسئلہ آیا حضرت نے فرمایا من احب فبی ہوں بھی احب ہوں وہ من اب غزا ہوں فبی غذا ہوں جو میرے صحابہ سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا اور جو میرے صحابہ سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض رکھے گا اس کے بعد تابعی کا دور آیا حضرت نے فرمایا خیر القرون کرنی ثم ملدین یلونہم اس کے بعد تب تابعی کا دور آیا فرمایا تم ملدین یلونہم اس کے بعد قیامت تک کے اولیاء کا دور آیا اللہ نے فرمایا والذین اتبعوہم بے احسان جو ان لوگوں کے متبعین ہیں صحابہ کے تابعی کے طب تابعین کے قیامت کا اولیاء اللہ علماء کرام اعظام ان سب سے محبت کرو گے تو اللہ سے محبت نصیب ہوگی یہ محبت کی سند ہے مدرسوں میں جو دی جاتی ہے وہ علم کی سند یہ محبت کی سند ہے اور محبت کی سند ملتی ہے محبت والوں سے جو اللہ سے تعلق رکھتے ہیں اللہ سے جڑے ہوئے ہیں ان سے تعلق رکھنے سے محبت ملتی ہے اللہ تعالیٰ کی ظاہر سی بات ہے کہ کپڑوں کے مارکیٹ میں کپڑا ملتا ہے اور سبزی کی مارکیٹ میں سبزی ملتی ہے تو محبت والوں کے دلوں سے محبت ملتی ہے اس لیے قرآن حدیث سے محبت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اہل علم علماء صلحہ سے محبت کی جائے قرآن کریم کے مطالب اور معانی کو سمجھا جائے میں نے رات ایک بات عرض کی تھی حضرت عبدستانوی نور اللہ مرکز کی واقعتاً میری طبیعت فرق گئی کیسا متحد اس زمانے میں پیدا ہوا حضرت فرماتے ہیں مسلم شریف کی روایت ہے اہل علم بہت محظوظ ہوں گے حضرت کی اس بات سے فرمایا مسلم شریف میں روایت ہے اویس کرنی نے فرمایا حضرت میں آپ کو ملنا چاہتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا میں آپ کو ملنا چاہتا ہوں آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں تو حضرت نے فرمایا اپنی جگہ رہو ماں کی خدمت کرو میرے پاس نہ آؤ اویس کرنی کا زمانہ ہے نبی موجود ہے زیارت نہیں ہو سکی نبی کی زیارت نہیں ہوئی حضرت دنیا سے رخصت ہو گئے لیکن اویس کرنی نے اتباع رسول فرمایا نبی کی بات پر ارے رہے نہیں گئے زیارت کے لیے حالانکہ حضرت کو یہ کہہ سکتے تھے حضرت میں کسی کو چھوڑ کر آ جاؤں آپ کی زیارت کے لیے میری ماں کو حوالے کر کے آ جاؤں نہیں گئے یہ تو ہے روایت بہت لمبی ہے حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ مسئلہ مستمبل فرماتے ہیں فرمایا معلوم ہوتا ہے کہ اتباع رسول افضل ہے زیارت رسول سے اتباع رسول افضل ہیں زیارت رسول سے فرمایا نبی کے سامنے مسئلہ ہے لیکن زیارت تقریر رسول سے یہ ثابت ہو گیا کہ اتباع رسول افضل ہے زیارت رسول سے پھر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ساری زندگی نبی کی زیارت نہ ہو اس کی فکر نہ کرو فکر اس بات کی کرو کہ اتباع رسول نصیب ہو جائے آج لوگ یہ تو چاہتے ہیں مر صاحب کو درو شریف بتا دو حضور کی زیارت ہو جائے مر صاحب کو درو شریف بتا دو حضور کی زیارت ساری زندگی نبی کی زیارت نہ ہو خواب میں انشاءاللہ مرنے کے بعد ہو جائے گی لیکن شرط ہے اتباع رسول اپنی زندگی میں اتباع رسول کو پیدا کرو تو انشاءاللہ اللہ تعالی مرنے کے بعد ہمارے حضرت نے ابھی سفر میں کھرول میں فرمایا فرمایا بھائی یہ مسئلہ بہت لوگ چلا رہے ہیں اس وقت کہ میں جو ہیں یہ پڑھ رہا ہوں میں یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں میں یہ وظیفہ پڑھ رہا ہوں شیخ نے فرمایا وظیفے وہ معتبر ہے جو میرے نبی نے بتائے نبی کی سنت کی روشنی میں پڑھو فرمایا تم کامیاب ہو جاؤ گے اور پھر فرمایا قبر میں جاتے ہی تیرا رب تجھے پوچھے گا نبی کا کیا لے کر آیا من رب من نبی یوں تیرے نبی کا تو کیا لے کر کے آیا اللہ ہم سب کو نبی علیہ السلام کی اتباع نصیب فرمائے میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں میں کہتا ہوں آپ لوگ لگے رہو ان کے پیچھے ان علماء کی خوشامد ان سے کہو ہمیں قرآن سمجھاؤ ہمیں حدیث سمجھاؤ کھول کھول کر سمجھاؤ اس کے معانی میں ہمیں لے جاؤ خدا پاک کی قسم جو انٹرنیٹ سے تمہیں علم نہیں ملے گا وہ سینہ بسینہ ملے گا یہ علوم سینوں سے ملتا ہے یہ علوم دین ایسے نہیں ہے انٹرنیٹ سے علم حاصل کرنے والے گمراہ ہو گئے برباد ہو گئے تباہ ہو گئے کیا ضروری ہے کہ انٹرنیٹ پر ساری صحیح حدیثیں آتی ہیں کیا ضروری ہے کہ انٹرنیٹ پر سارے اقوال صحیح ہی آ رہے ہیں تمہیں کیا پتا کہ انٹرنیٹ پر بات کا نقل کرنے والا یا اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھتا ہے یا کسی اور فرقے سے تعلق رکھتا ہے ہمیں یہ بھی تو پتا نہیں ہے لیکن سینہ بسینہ جو علوم چلتے ہیں وہ سو فیصد صحیح ہے اس کے اندر نورانیت ہے نور منتقل ہوتا ہے میں آپ کو عجیب و غریب ایک حدیث کی شرح بتاؤں دیکھیں طبیعت ہل گئی میں نے جب اس کو پڑھا حضرت نانوت بھی نور اللہ مرکزہ نے وہ جو روایت بہت مشہور ہے بہت یہ سینہ بسینہ پر میں آپ کو مثال سمجھا رہا ہوں حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے نافقہ حنزلہ نافقہ حنزلہ نافقہ حنزلہ حنزلہ منافق ہو گیا حنزلہ منافق ہو گیا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے ایسا بھی کون سا مسئلہ پیش آیا کہ منافق ہو گیا فرمایا نبی کی مجلس میں جو کیفیت ہے وہ گھر پہ جانے کے بعد نہیں ہمارا بھی یہی حال بھائی تفسیر میں بیٹھو گے بیان میں بیٹھو گے تو جو کیفیت تفسیر اور بیان میں وہ گھر پہ جانے کے بعد نہیں ہوتی ہے اسی کو حضرت حنزلہ نے منافقت سے تعبیر کیا فرمایا میں تو منافق ہو گیا صدیق نے فرمایا اگر یہی مسئلہ ہے تو پھر ابو بکر بھی منافق ہو گیا دونوں کے دونوں کا یہ حال ہے اللہ معاف فرمائے آج میرا حال یہ ہو گیا ہے کہ میں دو نماز کیا پڑھتا ہوں کہ مجھے غرور ہو جاتا ہے اور حضرات صحابہ وہ تھے جن کو جنت کی بشارت سنائی گئی پھر بھی وہ ڈرتے رہتے تھے پھر بھی وہ خائف رہتے پھر بھی وہ ہر وقت خوف میں رہتے تھے کہ اللہ پکڑ نہ فرما لے اللہ پکڑ نہ فرما لے تو اب دونوں کے دونوں اپنے شیخ کی خدمت میں چلے جناب نبی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے فرمایا حضرت یہ حال ہے آپ کی مجلس میں جو کیفیت ہوتی ہے وہ گھر پہ جانے کے بعد نہیں ہوتی حضرت نے فرمایا ہاں کدا وہ ہاں کدا اس کی جو شرح کی ہے یہ بھی کیفیت یہ بھی کیفیت دونوں صحیح ہے اس کی شرح حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے جو فرمائی میں سینہ بسینہ پر بات کر رہا ہوں متقدمین کے وہاں نہیں ملتی اگلی ساری کتابیں اٹھا لو یہ شرح نہیں ملے گی جو نانوتوی کے سینے سے نکلی حضرت نے کیا فرمایا ہو حضرت نے فرمایا ایک ایک مثال دے کر سمجھا فرمایا سمندر ہوتا ہے نا سمندر میں چاند کی روشنی جب پڑتی ہے تو جوار بھاتا اٹھتا ہے جوش مارتا ہے پانی کنارے تک آ جاتا ہے جس کو ہم بھرتی آنا کہتے ہیں بھرتی آتی ہے جوار بھاتا اٹھتا ہے کنارے تک آ جاتا ہے اور جب چاند کی روشنی کم ہو گئی تو وہ پانی پھر سمیت کر اندر چلا جاتا ہے فرمایا جب جوار بھاتا اٹھا اور پانی آیا اور بھرتی آئی پانی نہیں بنا ہے پانی تو اتنا ہی ہے اور پھر جب روشنی کم ہو گئی تو بھی پانی تو اتنا ہی ہے بس ساکن ہو گیا فرما حضرت یہ بتانا چاہتے ہیں میری مجلس میں جذبات ایمان ہو جاتے ہیں گھر پہ جاتے ہیں تو ساکن ایمان ہو جاتا ہے باقی ایمان یہ بھی اعلیٰ ہے اور یہ بھی اعلیٰ ہے اللہ لوگوں نے اس کی ایسی تشریح کی تھی کہ یہ ایمان کامل ہے یہ ناقص ہے حضرت نانود بھی فرماتے ہیں کامل اور ناقص نہیں نے یہ بھی کامل ہے یہ بھی کامل ہے ایک میں سکون ہے ایک میں جذبہ ہے ایک میں جوش ہے فرما یہ اور پھر حضرت نانوت بھی نے فرمایا اللہ اکبر فرمایا یہ ہے نبی اپنے امت کو قریب کرنے والا یہ نہیں کیا کہ ان کے دل کو توڑ دیا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات خیر مجھے یہ بات اس پر یاد آ گئی کہ سینہ بسینہ جو علوم چلتے ہیں نا وہ کاغذ کے سفینوں سے وہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے نہیں ملتے انٹرنیٹ سے علوم ملیں گے تقوی نہیں ملے گا انٹرنیٹ سے علوم ملے گی محبت نہیں ملے گی انٹرنیٹ کے ذریعے سے تم پڑھ تو لوگے لیکن دل کی جو کیفیت اس علم پر پیدا ہونی چاہیے وہ نہیں ہوگی یہ تو سینہ بسینہ ہوتا ہے اس لیے اللہ جزائے خیر دین علماء کرام کو کہ قرآن کریم کے تفاصیر معانی مطالب ہمیں سمجھاتے ہیں لگے رہو ان کی خوشامدیں کرو ان کو کہو ہمیں قرآن سمجھاؤ ہمیں حدیث سمجھاؤ مجھے حدیث پر ایک بات یاد آ گئی روایت ہمارا عقیدہ ہے مسلمہ اہل سنت و جماعت کا کہ نبی علیہ السلام اپنی قبر مبارک میں حیات ہے ہم سب کا یہ عقیدہ ہے اب روایت میں یہ آیا کہ اللہ کے نبی اپنی قبر میں اللہ کے ذکر میں لگے ہوئے ہیں اللہ کا ذکر فرما رہے اور سلام کرنے والا جب گزرتا ہے تو حضرت اس کے سلام کا جواب دیتے سوال اس پر یہ ہوتا ہے کہ اس وقت تو چوبیس گھنٹے لوگ سلام کر رہے ہیں تو حضرت پھر ذکر کب کر رہے ہیں ہر وقت حضرت سلام میں تو پھر ذکر کب کر رہے ہیں یہ اشکال حضرت شاہ عبد الحق صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیا ہے بہت بڑے آدمی ہیں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ شرح مشکات میں یہ بات لکھی ہے اشید اللہ فرمائش پر یہ سوال ہوتا ہے کہ حضرت تو ہر وقت سلام تو کیا سلام پڑھنے والے موجود ہیں تو اب سلام کا جواب کیا شاہ صاحب نے فرمایا روایتوں کی روشنی میں یہ پتا چلتا ہے حضرت ہر ایک کے سلام کا جواب نہیں دیتے فرمایا جن میں دو صفتیں ہوگی ان کے سلام کا جواب دیتے وہ دو صفتیں یاد کر لو جس میں اخلاص ہو اور عشق نبوی ہو اخلاص ہو اور عشق نبوی ہو ان کے سلام کا جواب دیتے ہیں باقی سارے گزرنے والوں کو سلام کا ثواب ملے گا نبی کا جواب نہیں ملے گا نبی کا جواب تو ان دو کو ملتا ہے ان دو صفت والوں کو جس میں عشق ہو اخلاص ہو اب بتائیے وہاں ویڈیو لے کر چل رہے ہیں کیا ان کو نبی کا سلام کا جواب مل جائے گا وہاں ادھر ادھر دیکھتے ہوئے جا رہے ہیں کیا نبی اس کے سلام کا جواب دیں گے جس غفلت سے وہاں ہم گزر رہے ہیں اور جس انداز سے ہم وہاں گزر رہے ہیں کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوں گے نبی کو متوجہ کرنے کے لیے ضروری ہے عشق نبوی بھی ہو اور اخلاص بھی ہو ان دونوں کے ساتھ حضور قلب مبارک کے ساتھ ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں ہمارے سلام کا جواب دیتے ہیں تو خیر یہ باتیں تو مقدمے میں مجھے یاد آ گئی اس پر کہ بھائی علماء سے لگے رہو یہ سینہ بسینہ جو علوم منتقل ہوتے ہیں اس میں بڑے فائدے ہیں کسی میں محبتیں آتی ہے ہمارے حضرت کو کسی نے کمپیوٹر لا کر دیا حضرت مشین بولتے ہیں اس کو وہ کمپیوٹر نہیں آتا تو کہتے یہ مشین ہے تو مشین لا کر کے دیا پھر اس کے ساتھ ساتھ کسی نے سی ڈی لا کر دی اور فرما حضرت اس میں دس ہزار کتابیں ہیں تو حضرت نے اس کا نام رکھا علامہ سیدھی <laughs> اس کا نام رکھ دیا علامہ سیدھی اس کے بعد کہا اچھا اس کو رکھو وہ رکھوایا پھر چالو کروایا پھر کچھ بتایا پھر اس کے بعد حضرت نے فرمایا بند کر دو فتح الباری کی کتاب میں جو لذت ہے مجھے اس میں لذت نہیں آتی جو اس میں لذت ہے جو سینہ ب ہے اس لیے کہا گیا کہ حضرات علماء کی صحبت میں بیٹھو اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھو بزرگوں کی صحبت میں بیٹھو تاکہ زندگی میں کچھ نور پیدا ہو قلب میں کچھ نور پیدا ہو اللہ ہمارے قلوب میں نور پیدا کرے جلا پیدا کرے منور بنائیں اس لیے میرے بھائیوں قرآن حدیث قرآن اور حدیث ہماری زندگی کو بنانے کا اصل اصول ہے اسی سے زندگی بنے گی آج بھی آئندہ بھی اور پچھلے لوگوں کی بھی اسی سے زندگی بنی ہے اور اسی سے بنے گی اور اس سے ہٹ کر کے جو انسان چلے گا وہ ناکام ہے حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ملفوظ مجھے یاد آئے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب یہ امت قرآن اور حدیث پر چلے گی اور امت کو قرآن اور حدیث کی دعوت دے گی سنو بہت غور سے تو حکومت کسی کی ہوگی قوانین مسلمانوں کے چلے گی جب یہ امت قرآن و حدیث پر چلے گی اور قرآن و حدیث کی دعوت دے گی تو حکومت کسی کی ہوگی اور قوانین مسلمانوں کے چلیں گی تجارت کسی کی ہوگی اور اللہ فائدہ مسلمانوں کو پہنچائے گا اور فرمایا جب یہ امت قرآن و حدیث سے ہٹے گی اور اس کی دعوت کو چھوڑے گی تو مسلمانوں کی حکومت ہوگی اور قوانین کسی اور کے چلے گی آج دیکھ لیجئے پورے عرب کے حالات دیکھ لیجئے آپ پورے عرب کے حالات آپ دیکھ لیجئے حکومت مسلمانوں کی ہے قوانین کسی اور کے چل رہے ہیں وہاں اور فرمایا جب قرآن و حدیث نہیں ہوگا اور قرآن و حدیث کی دعوت نہیں ہوگی تو فرمایا تجارت تمہاری ہوگی اور تمہارا مال کوئی اور کھائے گا آج دیکھ لیجیے کس طرح ہمارا مال لوگ کھا رہے ہیں کس بہانے سے ہمارا مال لوگ اٹھا اٹھا رہے اور ہمارا مال کھا رہے کبھی اس کے نام پر کبھی ٹیکس کے نام پر کبھی فلاں کے نام پر ہم دنیا بھر کا کما رہے ہیں کوئی اور کھا رہا ہے کیوں اس لیے کہ اصل اصول کو ہم نے چھوڑا تو دوسروں کا قبضہ ہم پر ہوا اگر اصل اصول کو پکڑیں گے تو دوسروں پر ہمارا قبضہ ہو جائے گا اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اس لیے قرآن اور حدیث سے لگے رہے جڑے رہے اس میں نور ہے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ جب فضائل قرآن لکھ رہے تھے تو ہم ہم نے ہمارے حضرت سے سنا تھا شیخ یونس صاحب سے کہ جب فضائل قرآن لکھ رہے تھے تو جس کمرے میں حضرت لکھ رہے تھے رات سوئے تھے اور اچانک روشنی ہوئی اور پورا کمرہ منور ہو گیا صبح کو اپنے چچا جان حضرت مالیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جب اس کا ذکر فرمایا تو حضرت نے فرمایا تعبیر کے طور پر فرمایا قرآن کے ذریعے سے اللہ نے تیرے قلب کو منور کر دیا یہ فضائل قرآن پر فرمایا اور جب فضائل درود لکھ رہے تھے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ تو اس موقع پر آپ سوئے ہوئے تھے اور دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے سینے سے روشنی نکل کر حضرت شیخ کے قلب پر آ رہی ہے صبح اپنے چچا جان معلیہ صاحب کو بیان فرمایا فرمایا حضور کی محبت تیری طرف منتقل ہو گئی قرآن اور حدیث تو قرآن اور حدیث ہے جو اس سے وابستہ ہوتا ہے نا بڑا میں میں قسم کھا کر کہتا ہوں دنیا بھول جاؤ گے اگر قرآن و حدیث سے لگ جاؤ گے اس سے وابستہ ہو جاؤ گے اس کو پڑھنے میں مزہ اس کی تلاوت میں مزہ اس کو سمجھنے میں مزہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے قرآن کریم خط ہے اللہ کا بندوں کے نام پر یہ اللہ کا بندوں کے نام پر فرمایا تمہارے محبوب کا خط آتا ہے اور تم زبان نہیں جانتے دسیوں سے پڑھاتے ہیں کیا مضمون کیا مضمون کیا مضمون فرمایا زندگی پوری ہو گئی اپنے محبوب کے خط کو سمجھنے کی کبھی کوشش نہیں کی کہ ہم اس قرآن حضرت امام گزاری تو بہت بڑے فلسفی تھے بہت بڑے فلسفی تھے بہت بڑے اور فلسفیانہ انداز میں اسلام کے اوپر آنے والے اشکالات کا ڈیفینس کیا اسلام کو بچایا ہر دور میں ہفتہ تعالی شاہ نے ایسے رجال پیدا کیے ایسے رجال خیر میں نے رجال پر ایک نقطہ مجھے یاد آیا ہمارے حضرت مولانا ابرار صاحب دلیوی رحمۃ اللہ علیہ کا حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے داماد ہوتے تھے اور مولانا خلیل صاحب سلیم اللہ تعالیٰ کی جو ہے پھوپا کھالو ہوتے تھے خالو ہوتے تھے حضرت تو لطائف میں کھیلتے تھے ابھی کل ہی میں نے حضرت کا ایک لطیفہ بڑا کتاب میں فرمایا جو آدمی فخر کرتا ہے تو فخر میں سے فا نکال دو تو کھر رہ جاتا ہے فرمایا جو فخر کرے گا وہ کھر ہو جائے گا کھر کا مانا گدا فرمایا جو فخر کرے گا وہ گدا ہو جائے گا تو حضرت ابراز صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو الفاظ میں کھیلتے تھے فرمایا ہسبن کو ہسبن اس لیے کہتے ہیں نکاح ہو جانے کے بعد ہنسنا بند ہو جاتا ہے اس لیے اس کو ہسبند کہا گیا تو حضرت تو عظیم و غریب نقطے پیش کیا کرتے تھے خیر نقطے پر سے مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ میں نے ہمارے حضرت مولانا عبداللہ صاحب کا بدر دعوت پر تم کو بھی ایک بات سنائی میں نے کہا حضرت قرآن کریم میں نکاح کی جو وجہ بیان کی گئی دیکھیں قرآن کتنا ہمیں مزہ دے رہا ہے نکاح کی جو وجہ قرآن نے بیان کی وہ بیان کی ہے لدس سکون سکون دو طرح کے ہوتے ہیں ایک تو ابتدائی دور میں مزہ آ رہا ہے مجامات ہے ملاقات ہے ماشاء اللہ تعالیٰ کہیں انیمون ہے کیا کیا ہو رہا ہے تو ایک تو ابتدائی دور کا ہے اور ایک انتہائی دور کا سکون یہ بھی سکون ہے اور وہ سکون کیا ہے وہ سکون یہ ہے کہ بدھا بدھی بیٹھے ہیں کھادو تمہیں وہ اس کو پوچھ رہے ہیں کھادو تمہیں دوا پی لی تم نے یہ بھی ایک دوسرے کو سکون مل رہا ہے ایک دوسرے کو اس سے سکون مل رہا ہے تو اب کسی کا نکاح بڑھاپے میں بیوی صاحبہ کا انتقال ہو گیا اب اولاد کہتی ہے باجی تمہارے نکاح نہیں کروانا کیوں یہ طاقت تو چھ نہ تھی کیا کہتے ارے بھائی قرآن نے لتر نہیں کہا ہے لتر کنو کہا ہے اب وہ نہیں سمجھو گے آپ یہ مصحف سے پوچھ لینا تفصیل لتر کبو نہیں کہا ہے رکوب اور سواری نہیں کہا ہے کہ ہر وقت سواری ہوتے رہو سکون کہا ہے تو سکون کا بھی تو کوئی طریقہ ہوتا ہے قاری طیب صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس لیے بڑی عمر کے اندر کسی ایک کے فوت ہو جانے سے اولاد کو روکنا نہیں چاہیے تم سب کچھ دے سکتے ہو اس کے دل کی تنہائیوں کے جو سکون چاہیے وہ تم نہیں دے سکتے اولاد وہ نہیں دے سکتے وہ کوئی اور ہی مسئلہ ہے اس لیے فرمایا کہ نکاح سے نہ روکو اولاد کو کہا گیا تم نہ روکو آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عمر کے بعد کیوں نکاح فرمائے امت کو تعلیم دینا مقصود تھا اسی لیے تو نکاح فرمایا خیر میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ احادیث مبارکہ اور قرآن مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے جو مضامین بیان فرمایا بہت مزہ بڑے پر لطف مضامین زندگیاں اس سے کھلتی ہے گرا اس سے کھلتی ہے تو حضرت مولانا ابراد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نقطے بڑے عجیب و غریب حضرت تو عجیب عجیب طرح کی خیر امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا مجھے نقطہ یاد ہے ہر دور میں اللہ تعالیٰ نے ایسے رجال پیدا فرمائے اس پر مولانا کا جملہ مجھے یاد آیا مولانا نے ایک جگہ فرمایا ہے کسی مدرسے میں فرمایا مدرسوں کی جال ہے لیکن رجال نہیں ہے مدرسوں کی جال بچھی ہوئی ہے بہت مدارس ہے لیکن رجال نہیں ہے کام کرنے والے افراد جو نحو پر عبور ہو سر پر عبور ہو فلا پر عبور ہو فرمایا جال ہے مدرسوں کی لیکن رجال نہیں ہے تو حضرت تو ایسے ہی ایسے الفاظ ایسے فرمایا گلاس کو گلاس اس لیے کہتے ہیں کہ وہ گلے کی آس بجاتا ہے یعنی گلا اس سے ٹھنڈا ہو جاتا ہے اس لیے اس کو گلاس کہا گیا تو خیر ہر دور میں حق تعالی جل شاہ نے دین کی حفاظت کے لیے بہت سارے جیسی ضرورت افراد پیدا فرمائے محدثین کی ضرورت تھی تو کیسے کیسے محدثین پوچھو ان علماء سے پوچھو کیسے قطعبہ بن بکار جیسی شخصیت طب تابعی میں سے بادشاہ وقت ہر سال ایک ہزار دینار ہدیہ دیتا تھا ایک ہزار دینار منہ میں پانی آئے گا ایک ہزار تولہ سونا ایک ہزار تولہ سونا ہر سال ہدیہ دیتا تھا تھیلی بھر کر سترہ سال تک دیتا رہا اور سترہ سال کے بعد ایک مسئلہ لے کر آیا کہ حضرت اس پر دستخط فرما دے ارت نے مسئلہ پڑھا فرمایا خلاف شریعت ہے دستخط نہیں ہوگی فرمایا میرا کام بن جائے گا دستخط فرما دیا فرمایا خلاف شریعت ہے دستخط نہیں ہوگی بہت سمجھایا حضرت کو بہت سمجھایا حضرت میرا کام بن جائے فرمایا نہ تو فرمایا حضرت میرا کھا رہے اور مجھے میرے ہی خلاف تو حضرت گھر میں گئے اور سترہ تھیلیاں اٹھا کر لے آئے جس کے بندھن کھولے بھی نہیں تھے حضرت نے فرمایا تو نے سترہ سال تک مجھے ہدیہ دیا میں نے کھول کر دیکھا بھی نہیں یہ تجھے واپس ہے اس لیے کہ مجھے معلوم تھا کہ تو کبھی نہ کبھی میری شریعت کو بکوائے گا یہ محدثین ہیں اگر یہ کام نہ کرتے تو آج ہمارے پاس بخاری ابو داؤد ترمیزی نسائی نہ پہنچتی جی۔ ان کی محنتیں جفاکشیاں قربانیاں امام ابو داؤد سجستانی سے پوچھا گیا جن کی ابو داؤد شریف مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے کہ تمہارے بیٹے سے روایت لیں فرمایا میرے بیٹے سے روایت نہ لینا میں نے میرے بیٹے کو گھر میں جھوٹ بولتے دیکھا اپنے بیٹے کو معاف نہیں کیا یحییٰ رحمت اللہ علیہ مقدمہ مسلم میں ہے ان سے پوچھا گیا کہ تمہارے بھائی موسا سے روایت لیں فرمائے میرے بھائی سے روایت نہ لینا کذاب ان بہت بڑا جھوٹا ہے مقدمہ مسلم میں علی ابن مدینی سے کسی نے پوچھا حضرت تمہارے باپ سے روایت لیں ہم فرمایا باپ کا مسئلہ ہے کسی اور سے پوچھ لو فرمایا نے آپ ہی سے پوچھیں گے تو علی ابن مدینی نے فرمایا میرے باپ سے روایت نہ لینا اس لیے کہ میں نے میرے باپ کو گھر میں دھوکہ دیتے دیکھا ہے محدثین نے حدیث کی حفاظت کے لیے باپ کو بھی معاف نہیں کیا بیٹے کو بھی اگر وہ قربانیاں نہ دیتے تو یہ حدیثیں ہم تک کیسے پہنچتی کیسی تو ہر دور میں جب فلسفیانہ اور عقلی اعتبار سے اشکالات ہوئے اسلام پر تو پھر اللہ نے راضی اور غزالی جیسوں کو پیدا کیا غزالی کی ایک مثال غزالی کو کسی نے پوچھا کہ تمہارا قرآن کریم تو وضو شروع کرتا ہے چہرہ دھونے سے ادا کم تم علاصلہ دفق ص لو رجوح حکم واحدی حکم چہرہ دو ہاتھ دو سر پر مساح کرو پاؤں دو یہ ہے تمہارا وضو تو تو یہ پہلے ہاتھ دھونا یہاں تک اور کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا یہ تو قرآن میں ہے نہیں یہ تم کہاں سے لے کر آئے قرآن کے خلاف عمل کر رہے ہیں آج کل منکرین حدیث ایسے اشکال لے کر آتے ہیں ہمارے حضرت نے ہم کو ایک واقعہ سنایا کہ ایک صاحب نے یوں کہا کہ عجیب و غریب بات ہے کہ امام الانبیاء اتنے بڑے نبی اتنے بڑے نبی اتنے بڑے نبی تو ان کو پیدا کرنے کے لیے کوئی اور طریقہ ہونا چاہیے تھا یہ اس طریقے سے پیدا کیا جس طریقے سے ہم پیدا ہوئے ایک عورت سے اسی راستے سے فرمایا جس عالم کو سوال ہوا اللہ نے فراست دی انہوں نے جواب دیا کہ ایک عیسا جس کا صرف باپ نہیں تھا باقی ماں تھی اسی راستے سے آئے ماں تھی اور اسی راستے سے آئے صرف ایک باپ نہیں تھا اس پر امت کے ایک بڑے طبقے نے ان کو رب مان لیا اگر اللہ کے نبی کو اوپر سے فرشتوں سے اتار دیتے تو ساری دنیا ان کو رب مان لیتی خدا کے منکر ہو جاتی اور نبی توحید کے لیے آتا ہے کفر کے لیے نہیں آتا ہے تو ہر دور میں راضی سے جب یہ سوال ہوا کہ تم یہاں سے وضو کیوں شروع کرتے ہو تو امام امام غزالی نے فرمایا کہ بھائی عظیم الشان عبادت ادا کرنا ہے نماز کی اور نماز کے لیے وضو شرط ہے تو پہلے یہ بھی تو دیکھ لیں کہ اس عظیم عبادت کے لیے جو پانی استعمال کریں گے وہ کیسا ہو فرمایا یہاں تک ہاتھ دھو کر کے اس کا کلر دیکھ لیا کہ پاک ہے یا ناپاک پھر ذرا چک کر کے اس کو دیکھ لیا کہ پاک ہے یا ناپاک پھر ذرا ناک میں ڈال کر کے سونگ لیا کہ پاک ہے یا ناپاک جب کلر کا بھی پتا چل گیا جب ذائقے کا بھی پتا چل گیا جب سونگنے سے بھی پتہ چل گیا کہ پانی سو فیصد پاک ہے تو ادا کم تو ملا اب شروع کرو وضو کیا یہ ہے فلسفیانہ انداز سے ہونے والے اشکالات کا جواب میرے بھائیوں اسلام یہ قرآن ہے یہ حدیث ہے اس کو سمجھو اللہ تعالی ہم تمام کو قرآن اور حدیث کا علم خوب نصیب فرمائیں اور ہم علماء سے جڑیں ان کی خوشامدیں کریں ان کو کہیں کہ ہمیں خوب سمجھاؤ تاکہ ہمیں قرآن اور حدیث سے محبت پیدا ہو اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے رہ گئی صورت زندگی رہی کل فجر کے بعد اس کی تشریح کر دوں گا مجھے تو تفصیل ہی کرنا تھا لیکن کچھ اور باتیں چل پڑی الحمد للہ الحمد للہ وسلات وسلام علیہ سلیم والا وسحم اجمائین اللہ نائن دکری کا و شکری کا حسن عباد اللہ ہمیں قرآن سے محبت نصیب فرما حدیث سے محبت نصیب فرما اہل قرآن سے محبت نصیب فرما اہل حدیث سے محبت نصیب فرما علماء کی وقات و محبت نصیب فرما علماء کی عظمت نصیب فرما اہل اللہ کی محبت نصیب فرما اہل اللہ کی اللہ اہل اللہ سے جڑنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما گناہوں کو معاف فرما مبارک مہینے میں مغفرت فرما اللہ ہر طرح کے شروع فکر بلایا سے حفاظت فرما اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما اللہ اپنے غضب سے حفاظت فرما اپنے قہر سے حفاظت فرما اپنی بکر سے حفاظت فرما اپنے رحم سے مالا مال فرما اپنی ستاریت سے مالا مال فرما بیماروں کو شفا عطا فرما مرحومین مقروضوں کے قرض کے ادائیگی کی صورت پیدا کرنا اللہ پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور کرنا بے نکاحوں کے نکاح کا انتظام فرما نکاح والوں میں محبت مبدت اور اولاد عطا فرما اولاد والوں کی اولادوں کو آنکھوں کی جھنڈت بنا لڑنے کی سڑنے سے حفاظت فرما اللہ نسلوں کی بھی حفاظت فرما اور اصلوں کی بھی حفاظت فرما اللہ ہم نسل کی تو دعا کرتے ہیں اصل کی دعا نہیں کرتے اللہ اس وقت تو اصل میں بھی بگاڑ آ چکا ہے اے اللہ اصل کی بھی حفاظت فرما نسل کی بھی حفاظت فرمانی وصل اللہ علیہ نبی کریم برحمت